بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کن تو کنزم مخفیہ فاحب تو انورف فخلقت الخلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے اور نبی یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا یہ حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں کنتو کنزم مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُ تو مجھے پسند آیا میں نے یہ چاہا کہ لوگوں کو میری پہچان ہو سب کو میرے بارے میں پتا چلے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لہذا میں نے پوری مخلوق کو پیدا کر کر دیا یہ اللہ فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان نقل کر رہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے سے چھپا ہوا خزانہ تھا لیکن میں نے یہ چاہا کہ لوگوں کو بھی تو میرے بارے میں پتا چلے اس بنا پر میں نے پوری مخلوق کو پیدا کر دیا اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ مخلوق کو پیدا کرنا یہ اللہ کی چاہت ہے یہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے گویا اللہ اللہ کی محبت اس میں تھی کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرے اس لیے اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے پسند تھا مخلوق کو پیدا کرنا لہذا مخلوق کے دل میں بھی میری ہی پسند ہو مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے میری مخلوق کے دل میں میری ہی سب سے زیادہ محبت سمائی ہوئی ہو گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والا وہ ہے ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہو اور اللہ ہی کی محبت رچی اور بسی ہوئی ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی سائن بیان کی والذین آمنو اشد حب کہ جو ایمان والے ہوں گے جن کے دل میں ایمان ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت غائب درجے کی بھری ہوئی ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کریں گے اور آپ کو یہ بتلاتا ہوا چلو کہ یہ محبت کا ورڈ عربک لینگویج کا ورڈ ہے محبت عربک لینگویج کا ورڈ ہے اور محبت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حبن سے بنا ہوا ہے حبن سے بنا محبت اور حبن اس مٹکے کو کہا جاتا ہے جو پانی سے اتنا بھرا ہوا ہو اتنا بھرا ہوا ہو ایسا لبا لب ہو کہ اور پانی نہ بھرا جا سکے اگر اور پانی بھرنے جاؤ گے وہ نیچے گر جائے گا تو مٹکا جو پانی سے بھرا ہوا ہو اسے حبن کہتے ہیں لہذا محبت اسی کا نام ہے کہ دل میں کسی کی یاد ایسی سمائے جائے ایسا دل اس سے بھر کر چھلا چھل ہو جائے کہ کوئی اور چیز کو ڈالو گے تو وہ نیچے گر جائے گا اللہ یہ فرماتے ہیں ایمان والو ایسی محبت مجھ سے کر لو کہ ایسی اللہ کی محبت تمہارے دل میں سما جائے کہ غیر اللہ کی محبت اس میں بسنے نہ پائے اور علامہ القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ محبت کا ورڈ بنا ہے حبتن ان سے حبتن ان کہا جاتا ہے عربک لینگویج میں سیڈ کو اور سیڈ ہی جڑ ہوتی ہے پورے نباتات کے اگنے کی ایک پلانٹ کے اگنے میں جو اصل جڑ اور روٹ اور بیز ہے وہ اس کی سیڈ ہے سیڈ ہے تو پلانٹ ہے سیڈ ہے تو ٹری ہے محبت ایک سیڈ ہے زندگی کے لیے محبت ہے تو یہ زندگی ہے گویا زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے محبت کو ایسا لازم کر دیا ہے کہ آنکھیں دی تو دیکھ رہا ہے کان دیے تو سن رہا ہے زبان دی تو بول رہا ہے ہے دل دیا تو محبت کر رہا ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصل میں محبت بنا ہے احب البعیر سے جو عربک لینگویج جانتے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ احب البعیر یہ ایک محاورہ عربوں کے یہاں یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ اونٹ جب کسی کی محبت میں آ جائے یا اونٹ بیمار ہو جائے تو وہ ایک جگہ پر ایسا جم جاتا ہے اور اس طرح ہو جاتا ہے کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا اور اونٹوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اونٹ جب کسی کی محبت میں مست ہو جاتا ہے ایک اونٹ جب اونٹنی کی محبت میں مست ہو جاتا ہے تو محبت میں ایسا دیوانہ ہوتا ہے کہ چالیس دن تک وہ چارہ بھی نہیں کھاتا ہے ایسا محبت میں اونٹ مست ہو جاتا ہے اور اس وقت اگر اس کا مالک جتنا وہ وزن اٹھاتا ہے اگر ڈبل وزن بھی اس پر ڈال دے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوتا وہ محبت میں مست ہے جو چاہ کام چاہو کرا لو جتنا وزن ڈالو وہ اٹھا لے گا اونٹوں کی محبت بڑی مشہور ہے تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسا محبت میں کھو جائے کہ اسے کسی کا خیال نہ رہے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا آمن و لِلَّهِ کہ جو ایمان والے ہیں ان میں غایت درجے کی محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی محبت میں مست ہو جاتے ہیں اور جب ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس شخص سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ کو کس پر پیار آتا ہے اللہ کس پر محبت کس سے محبت کرتا ہے یہ قرآن بیان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان ان ان اللہ اللہ اللہ المحسنین المتقین المتطہرین قرآن کریم نے لیسٹ بیان کی ہے اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت محبت کرتا ہے اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو جو متقی ہو پرہیزگار ہو اللہ فرماتے ہیں جب تیرے دل میں میری محبت ہے تو میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے والوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے یہ کالا ہے یا گورا ہے یہ عربی ہے یا عجمی ہے یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ بیمار ہے یا طاقتور ہے یہ کمزور ہے یا تندرست ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ایسی محبت کرتا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو کہیں کا بھی رہنے والا ہو چاہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ رنگ جن کا کالا ہے ہوٹ جن کے بڑے ہے سورت جن کی کی انوکی ہے پیدا ہوئے گے حبشہ میں لیکن اللہ اسی محبت کرتا ہے کہ چلتے ہیں مدینہ کی زمین پر اور قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جب ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اسی لیے حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جب جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل یہ جو میرا بندہ ہے جو اس جگہ پر رہتا ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے لہذا جبرائیل تم گوا رہنا میں بھی اپنے اس بندے سے بہت محبت کرتا ہوں جبرائیل علیہ السلام فرماتے اللہ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس سے تو محبت کرتا ہے جس کی محبت کا تو اعلان کرتا ہے اللہ تو بتا میرے لیے کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے جبرائیل جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا تو بھی اس سے محبت کر یہ حکم ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام اپنے سر کو زمین کی طرف جھکاتے ہیں اور پھر فرماتے اللہ ہاں اب میں بھی تیرے اس بندے سے محبت کرتا ہو میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت سما گئی اللہ تعالیٰ کو پھر جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں مولا بتا اب کیا حکم ہے اب اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل جاؤ آسمانوں میں چلے جاؤ اور اعلان کرو آسمانوں میں کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے جبرائیل محبت کرتے ہیں لہذا اے آسمان والو تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو یہ اعلان ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آ کر رپورٹ دیتے ہیں کہ مولا جس بندے سے تو محبت کرتا تھا اس بندے سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور جتنی آسمان کی مخلوق ہے سب کے دل میں اس کی محبت سما گئی وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں مولا اب بتا کیا حکم ہے اللہ فرماتے ہیں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرتے ہو آسمان والے محبت کرتے ہیں تو جاؤ جبرائیل زمین میں چلے جاؤ اور زمین میں جا کر اعلان کرو اور کہو کہ ان سے سب محبت کرتے ہیں زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو تم بھی اس بندے سے محبت کرو تم بھی اس بندی سے محبت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ملتے جبرائیل جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اعلان کرتے ہیں اے اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس بندی سے اللہ محبت کرتا ہے میں جبرائیل محبت کرتا ہوں محبت کرتے ہیں اے زمین والو تم بھی محبت کرو تم بھی محبت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے نصیب میں سعادت مندی ہوگی جن کے نصیب میں سعادت مندی ہوگی اللہ اس بندے بندے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیں زمین والوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیں گے حدیث پاک کے الفاظ ہے له القبول الارض کہ پوری زمین والے اس سے محبت کریں گے اور اس شخص کا معاملہ یہ ہوگا کہ زمین والے جب تک وہ زندہ رہے گا محبت کریں گے وہ مر جائے گا مرحوم ہو جائے گا زمانہ گزر جائے گا لیکن بعد میں بھی لوگ اس اللہ والے کو یاد کیا کریں گے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے تو یہ شان ہوتی ہے اس بندے کی جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں تو یہ ایک لازمی نتیجہ ہے اللہ فرماتے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا حب الدنیا رأس کل خطیہ دنیا کی محبت میں پڑ گئے یس دنیا میں رہو دنیا میں کما کماؤ زندگی گزارو لیکن دنیا کی محبت میں پڑ گئے تو یہ ہر گناہ کی جڑ ہے اور دنیا کی محبت کو چھوڑ دو گے تو یہ ہر فضیلت کے لیے چابی بن جائے گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی لیے اللہ والوں کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے کیسی وہ محبت اللہ کی کیا کرتے تھے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا تحجد کے لیے اٹھتی ہاتھ اٹھا کر کہتی کہ مولا دنیا والے سو گئے سورج غروب ہو گیا بادشاہ بھی سو گئے پوری دنیا سو گئی ہے آسمان پر ستارے جل ملا رہے ہیں مولا سارے دروازے بند ہو گئے ایک تیرا دروازہ کھلا ہے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اور محبت کرنے والے تنہائیوں میں ملا کرتے ہیں اس لیے مولا تیرے سامنے میں نے ہاتھ پھیلایا ہے تو مجھے معاف فرما دے یہ محبت کا معاملہ ہے بلکہ محبت تو ایسی چیز ہوتی ہے لیلا مجنو کے قصے بڑے مشہور ہے لیلہ مجنو کے قصوں میں ایک بات جس کو ہمارے بزرگوں نے بھی بہت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ قیس جو لیلا کا مجنو تھا اور لیلا کی محبت میں دیوانہ تھا ایک مرتبہ یہ قیس جنگل میں دوڑے دوڑے جا رہا تھا لیلا لیلا کر رہا تھا اور لیلا کی یاد میں جنگل سے گزر رہا تھا وہ گزر رہا تھا اسے پتا نہیں چلا کوئی شخص وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا اسے پتا نہیں چلا یہ لیلا لیلا کہتا ہوا اس نمازی کے آگے سے گزر گیا وہ نمازی جو نماز پڑھ رہا تھا وہ بھڑک گیا اور اس نے جا کر مجنو کو پکڑا اور کہنے لگا بے شرم تو نے میری نماز خراب کر دی تو نے میری نماز توڑ دی میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک نمازی کے آگے سے چلا گیا تو نے میری نماز کو خراب کر دیا مجنو نے جب یہ سنا تو معافی مانگنے لگا کہنے لگا معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن جاتے جاتے یہ ضرور کہہ کر گیا کہ ارے نمازی ارے میرے بھائی میں تو لیلا کی محبت میں گرفتار ہو میں ایک مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو اور اس محبت میں میں اتنا دیوانہ ہو ہو ہو چکا چکا ہوں اور مدوش مدوش کہ کہ مجھے چلتے ہوئے پتا بھی نہیں چلا تم یہاں پر نماز پڑھ رہے ہو اس لیے میں آگے سے چلا گیا لیکن تم تو اللہ کی محبت میں لگے ہو اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہو اللہ کو یاد کر رہے ہو یہ کیسی نماز ہے کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور سامنے سامنے والا گزر گیا اس کا بھی تمہیں پتا چل گیا برحال یہ ایک واقعہ ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ محبت میں انسان ایسے فدا ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے مجنو کے بارے میں کہ مجنو پوری زندگی لیلا لیلا لیلا کرتا رہا لیلا نہیں ملی نتیجے میں تباہ اور برباد ہو گیا اللہ والوں نے لکھا جتنا مرتبہ وہ کہتا رہا کاش اتنی مرتبہ وہ خالی کے لیلا کا نام لے لیتا قسم خدا پاک کی وہ اللہ کا ولی بن جاتا برحال محبت کے انداز ایسے نرالے ہیں خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے لیکن یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ازان کی آواز ہوتی تھی اور اذان کی آواز سنائی دیتی حضور کی یہ حالت ہوتی میں سامنے آتی تو مجھے پوچھتے تو کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کے نبی میں عائشہ ہوں عائشہ اللہ کے نبی پوچھتے کون عائشہ کہا میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ اللہ کے نبی پوچھتے کون ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تب میں سمجھ جاتی کہ اس دل میں اللہ کی محبت اتنی غالب ہو گئی ہے کہ ابھی انہیں کسی اور کا کبھی بھی خیال نہیں آئے گا ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایک اللہ والے کے کے بارے میں لکھا ہے کہ خادم ان کام کیا کرتا تھا بیس سال تک اس خادم نے کام کیا لیکن جب بھی وہ خادم سامنے آتا وہ اللہ والے پوچھتے میاں تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے وہ کہتا حضرت میں آپ کی خدمت کرتا ہوں میرا فلا نام ہے میں فلا شخص ہوں وہ کہہ کر جاتا تھوڑی دیر کے بعد پھر گھوم کر آتا پھر پوچھتے میاں تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے وہ کہتا حضرت میں آپ کا خادم ہو آپ کے یہاں کام کرتا ہو لکھا ہے کتابوں میں بیس سال تک وہ ان کے یہاں کام کرتا رہا لیکن اس اللہ والے کو کبھی اس کا نام ہی یاد نہیں ہوا وہ شاعر کہتا ہے ماں ہر چی خاندہ فراموش میں کنیم اللہ ذکر یار کے تکرار میں کنیم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس محبوب کی یاد میں ایسے بھول گئے کہ محبوب کے سواب ہمیں کوئی یاد نہیں رہتا ہے خانقاہ فضلیہ کے بارے میں مقامات زواریہ ایک کتاب ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایک خانقاہ میں دو بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے بڑے نیک بوڑھے تھے اللہ والے بوڑھے ہیں دونوں بالکل لوگوں کے درمیان میں سمجھے جاتے تھے بڑے نیک بڑے پاکیزہ قسم کے دونوں بوڑھے ہیں بڑے متقی ایک دن لوگوں نے دیکھا دونوں میں لڑائی چل رہی ہے اور دونوں بڑھے لڑ رہے اور لڑ بھی کیسے رہے یہ اس کو تماچا مارتا ہے وہ اس کو تماچا مارتا ہے یہ اس کو کھینچ رہا ہے وہ اس کو کھینچ رہا ہے یہ اس کو پنچ مار رہا ہے وہ اس کو پنچ مار رہا ہے لوگ حیران ہو گئے دونوں بڑھوں کو ہوا کیا ہے یہ کیوں اس طریقے سے آپس میں لڑ رہے ہیں لوگ قریب آئے اور سنا کہ دونوں کچھ باتیں کر رہے ہیں یہ اس کو مار رہا ہے وہ اس کو مار رہا ہے جب قریب گئے تو ایک بڑھا کہہ رہا تھا اللہ میرا ہے تو دوسرا تماچا مارتا اللہ میرا میرا ہے تو یہ اس کو تماچا مارتا اللہ میرا ہے گویا اتنی محبت کا غلبہ ہو گیا تھا کہ خدا کی محبت کو شیئر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے تو ایسی محبتیں بھی ہوا کرتی ہے اللہ اس کا عشر عشیر ہمیں نصیب فرمائے بہرحال قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور جب محبت اللہ کی سینے میں بس جاتی ہے یہ چنگاری دل میں لگ جاتی ہے تو لکھا ہے بزرگوں کے بارے میں کہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ اکبر کا لفظ کہتے تھے خدا کا جب جلال اور روب ایسا چھا جاتا آگے لفظ نہیں بول پاتے وہیں پر بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے ایسی محبتیں ہوا کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم ایسی محبت مجھ سے کرو گے کن تم تو اللہ اگر تم ایسی محبت اللہ سے کرو گے اور نبی کی تباہ کرو گے یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور جب اللہ کی محبت ہوگی سچے دل سے پکارو گے وہ اللہ اسی وقت ہمارے لیے قبولیت کے فیصلے فرمائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا ایک عورت میرے پاس دوڑتی دوڑتی آئی اور کہنے لگی ابو حریرہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ابو حریرہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا میں توبہ کرنا چاہتی ہوں میں معافی مانگنا چاہتی ہوں کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا گناہ کیا تو نے اس عورت نے یہ کہا گناہ مجھ سے یہ ہوا میں بدکاری میں مبتلا ہو گئی میں زناکاری میں مبتلا ہوئی بچہ مجھے ہوا اس بچے کو میں نے قتل کر دیا یہ سننا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اتنے غصے ہوئے اور کہنے لگے کہ تیری یہ جرد کہ ایک تو تُو نے اتنا بڑا گناہ کیا ایک بچے کو قتل کر دیا اور ابھی توبہ کی باتیں پوچھنے کے لیے آئی ہے ارے اللہ تیری توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا اتنا گندا کام کیا ایک معصوم کی تو نے جان لے لی اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا چلی جا یہاں سے وہ عورت سچے دل سے توبہ مانگنے میں آئے تھے جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا اس عورت کی زور سے چیخ نکلی چیخ مارتی ہے وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو آنکھ کھلی روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر میرے دل میں خیال آیا ابو حریرہ تو بہت بڑا مفتی بن گیا تو نے فتوہ بھی دے دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوئی ارے ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تجھے تو اللہ کے نبی سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا تو نے کیوں خود فیصلہ کر لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور سیدھے صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کیا کہ کل کا یہ کیس ہے ایک عورت آئی تھی اس نے یہ معاملہ بیان کیا اور میں نے یہ فتوہ دے دیا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے صحیح بات کہی معاملہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ابو حریرہ تو بھی ہلاک ہو گیا تو نے اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا یہ تم نے کیا کیا ابو حریرہ یہ کیسا جواب دے دیا کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں سنی اللہ خود کہتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰ آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عمل عملا صالحا فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ابو ہریرہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ لوگ جو کسی کو قتل کر دیتے ہیں وہ لوگ جو زناکاری میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو وہ دربار توبہ کا ایسا دربار ہے کہ بڑے سے بڑا پاپی جائے سچے دل سے معافی مانگے وہ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے ابو حریرہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے یہ تم نے کیا کہہ دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے گھبرا گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا روتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اس عورت کا پتہ بتاؤ مجھے کوئی اس عورت کا پتہ بتاؤ میں نے اسے غلط بات بتلا دی ہے میں نے اسے مایوس کر دیا مدینے کی گلی میں پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں بچے مذاق اڑا رہے ابو حریرہ پاگل پاگل ہو گیا ابو حریرہ پاگل ہو گیا لیکن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی بتاؤ وہ عورت کا ہے میں اسے صحیح مسئلہ بتا دو فرماتے ہیں پورا دن گشت کرتا رہا مدینے میں جب رات کا وقت ہوا تو اسی جگہ پر جہاں وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی مجھے وہ عورت وہیں پر دکھائی دی جو بیٹی ہوئی تھی زمین پر اور روئے جا رہی تھی میں نے جا کر اس کو کہا مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے تمہیں غلط بات بتلا دی اللہ کے نبی کا فرمان تو یہ ہے کہ تم سچے دل سے توبہ کرو گی تو اللہ تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا اس عورت نے جب یہ سنا ہے تو روتے روتے کہنے لگی کہ پروردگار عالم تو بہت بڑا کریم ہے اور اے مولا آج اس معافی کی خوشی میں میں اپنے باغ کو تیرے راستے میں خیرات کے طور پر دے دیتی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے وہ پروردگار بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور بڑے سے بڑے جرم کو بھی معاف کر دیتا ہے ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے سامنے سچے دل سے مانگے اس لیے کہ وہ رب تو بڑا کریم اور رحیم ہے یہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو رحمت ہے اس کے ہنڈریڈ پارٹ ہے سو حصے رحمت کے اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے سو حصوں میں سے اونلی ایک حصہ جسٹ ون حصہ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا اللہ کے سو رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا اور اس ایک ایک محبت محبت محبت کی کی وجہ وجہ سے سے سے سے رحمت کے حصے ماں ماں اولاد کرتی ہے ہے بیٹا اپنی کرتا شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ جانور ایک گھوڑی اگر وہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کا بچہ دودھ پینے کے لیے آئے تو وہ گھوڑی اپنے پیر کو اوپر کر دیتی ہے کہ کہیں دودھ پیتے پیتے میرے بچے کو پیر نہ لگ جائے یہ ایک محبت کا حصہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اتنی رحمتیں اتنی محبتیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نائنٹی نائن رحمت اللہ نے اپنے پاس ریزرو رکھی ہے جب وقت آئے گا اور آخرت میں ایمان والا جائے گا اللہ وہ نائنٹی نائن رحمتیں اس کے اوپر نچھاور کر دے जाएगा سے اندازہ لگاؤ ہمارا مولا کتنا کریم ہے اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں گناہ ہو جاتے ہیں کرنا نہیں ہے اگر ہو جائے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھنا ہمیشہ کہ اگر ہمارا جرم جرم عظیم ہے تو ہمارا پروردگار بھی رب عظیم ہے اور جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف کر سکتا ہے اس لیے اللہ کی محبت دل میں ہو اسی کی یاد ہو اسی سے معافی مانگنا ہے ہے وہ کریم آقا بڑا رحم کرنے والا اور بڑے کرم کرنے والا ہے وہ بڑوں بڑوں کو معاف کر دیتا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے بڑے سے بڑے کو معاف کرتا ہے ہے ضرورت اس کی ہماری دوستی اللہ سے ہو جائے وہ مشہور واقعہ ہے نا علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے بزرگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہے بڑے نیک بندے تھے ایک شخص ان کے پاس آیا کہنے لگا حضرت آپ اللہ کے بڑے پیارے بندے ہو اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے کہ میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں نوجوان بالکل ینگ لڑکا ان کے پاس آیا کہا میں آپ سے نو دعا کروانے آیا ہوں علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہا بتا بتا کیا دعا کرنی ہے اس نے کہا دعا کر دو کہ اللہ مجھے موت دے دے اللہ شبلی رحمت اللہ علیہ تو چونک گئے کہ یہ نوجوان بھرپور جوانی میں ہے اور دعا کروانے کے لیے آیا کہ اللہ مجھے موت دے دے اللہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا بات ہے تجھے مرنا کیوں ہے کیوں موت کی دعا مانگنے کے لیے آیا ہے تو اس نوجوان نے یہ کہا کہ اللہ حضرت میرا ایک دوست تھا بہت قریبی فرینڈ میرا جگری یار بہت دوستی تھی میری اس کے ساتھ ہم دونوں بالکل ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ایک حادثہ ہوا میرے دوست کا انتقال ہو گیا میرا دوست اللہ کو پیارا ہو گیا اب دوست کے بغیر دنیا میں جی نہیں لگتا دوست کے بغیر دنیا میں مزہ نہیں آتا اس بنا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ دعا کرو اللہ مجھے بھی موت دے دے میں بھی اللہ کے پاس چلا جاؤ میں اپنے دوست کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا اللہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے بچے اس کا علاج موت نہیں ہے یاد رکھ دنیا میں تو یہ ہوتا رہے گا ایک کام کر کسی اور سے دوستی کر لیں ایک کام کر کسی اور سے دوستی کر لیں کہتے ہیں نا جب نئے دوست ملتے ہیں تو پرانے دوست کو انسان بھلا دیتا ہے نیا دوست ہوگا نیو فرینڈ ہوگا نیو فرینڈ شپ ہوگی نئے دوست سے دوستی کر لے پرانا دوست کو تو آٹومیٹیکلی بھول جائے گا اس لیے کسی اور نئے دوست سے دوستی کر لے نوجوان بڑا ہوشیار تھا کہنے لگا چلو حضرت آپ کہتے ہیں تو میں نئے دوست سے دوستی کر لیتا ہوں ایک نیو فرینڈ بنا لیتا ہوں کل وہ بھی مر گیا پھر آپ کے پاس آؤں گا کہ میرا وہ دوست بھی گیا پھر مجھے مرنا ہے تم پھر مجھے کہو گے کہ ایک اور نیا دوست بنا لو یہ سائیکل کب تک چلتی رہے گی اس لیے آپ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے موت آ جائے کیونکہ نئے دوست سے دوستی کروں گا وہ نیا دوست بھی ایک دن مر جائے گا پھر میری سیم سچویشن ہوگی اللہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا رے نوجوان تیری یہی سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ تجھے دوست کا سلیکشن نہیں آتا ہے تجھے دوست کا انتخاب نہیں آتا ہے تو اس سے دوستی کرتا ہے جو ایسا بے وفا ہے جو تجھے دنیا سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے ارے دوستی کرنا ہے تو اس سے دوستی کر لے اس سے ہاتھ ملا لے کہ جو تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا تو تو اسے چھوڑ سکتا ہے وہ تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اور اگر تو اس سے ناراض ہو جائے گا اگر تو اس سے منہ موڑ لے گا وہ ایسا دوست ہے ایک مرتبہ پھر پکارے گا پھر وہ دوستی کا ہاتھ تجھ سے بڑھا دے گا اور میرے بھائی وہ دوست اللہ ہے اللہ سے دوستی کر لے اس کی دوستی ایسی دوستی ہے کہ اس کے بعد میں دنیا کے دوست آئے اور چلے جائے کچھ فرق نہیں پڑتا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا میں نے دنیا میں کبھی کسی کو فرینڈ نہیں بنایا اگر میں کسی کو فرینڈ بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا لیکن میری فرینڈشپ تو اللہ سے ہے میں نے دنیا میں کسی کو دوست نہیں بنایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنبیہ الغافلین میں اللہ مابول سمرقندی رحمت اللہ نے ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے وہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرو اللہ مابول سمرقندی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اچھی خاصی حکومت تھی ایک مرتبہ اسے خیال ہوا کہ کوئی اللہ والے کو میری محل میں بلا لوں جو میرے پیلس میں رہے کچھ نہیں کرے اللہ اللہ کرتا رہے خدا کو یاد کرے میرے محل میں برکت ہوتی رہے گی اسے پتا چلا ایک بہت بڑے اللہ والے جو جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں تو فوراً کہا کہ ان کو بلا کر لیا ان کو لایا گیا بادشاہ نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تمہارے لیے ایک روم ریزرو کر دیا ہے میں نے اپنے پیلس میں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے کھانا پینا سب کچھ تمہیں ملے گا تمہیں صرف بیٹھ کر یہاں پر اللہ اللہ کرنا ہے رات دن خدا کو یاد کرتے رہو ہم اور تم سے کچھ نہیں چاہتے تم جو کام جنگل میں کرتے ہو میرے محل میں آ کر کرو ہم تمہیں کھانا پینا سب کچھ پہنچا دیں گے اس اللہ والے نے جب یہ سنا تو کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات پوچھو کہا بولو کہا میں آپ کے محل میں رہوں گا اگر کبھی محل میں رہتے ہوئے میری نظر آپ کی کسی باندی پر پڑ گئی آپ کی کسی بیوی پر پڑ گئی اور غلط نظر پڑ گئی اور مجھے برا خیال آ گیا تو آپ کیا کریں گے یہ سننا تھا بادشاہ آگ بگولا ہو گیا کہنے لگا کہ کیسا بے شرم قسم کا انسان ہے تو ایسی باتیں میرے سامنے کرتا ہے کہ تیری نظر میری بیویوں پر پڑے گی تیری نظر میری محل کی عورتوں پر پڑے گی تیری نظر میری باندیوں پر پڑے گی تیری ہمت اور جرت کیسی ہوئی کہ نے ایسا جملہ مجھ سے کہہ دیا اتنا غصے ہو گیا وہ بادشاہ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ ارے بادشاہ سلامت میری بات تو پوری سن لو در میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آج کل جس بادشاہ کے پاس میں رہتا ہو وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پلاتا بھی ہے وہ مجھے سب کچھ دیتا ہے اور میرے اس بادشاہ نے یہ اصول بنایا ہے کہ اگر تو دن میں سیونٹی ٹائمز گناہ کرے گا سیونٹی ٹائمز میری نافرمانی کرے گا ایک بار مجھے بلا لے گا میں تیری ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا تو بادشاہ سلامت جس کے پاس ابھی میں رہتا ہو جو میری سیونٹی ٹائمز کی غلطی کو ایک بار معافی مانگنے میں معاف کر دے گا میں اس کے پاس رہو یا آپ کے پاس آؤ کہ ابھی گناہ نہیں کیا اور اس کے پہلے ہی مجھے مارنے کی باتیں کرنے لگے ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا جس ٹیسٹ کر رہا تھا تو آپ کو اتنا غصہ آ گیا اس سے تو میرا خدا وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو ستر مرتبہ بھی اس کی نافرمانی کرتا ہو ایک بار اسے پکار لیتا ہو وہ میری ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے تو ہمارا مولا ایسا مولا ہے اللہ اس خدا کی محبت نصیب فرمائے اللہ نے فرمایا ہے اللہ خود فرماتا فرماتے ہیں میں نے کسی انسان کو دو دل نہیں دیے دل ایک ہی دیا ہے چوائس تمہارے پاس ہے یا وہ دل رحمان کو دے دو یا وہ دل شیطان کو دے دو اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمارا دل رحمان کے لیے ہو جائے ہمارا دل اللہ کے لیے ہو جائے اسی کی محبت ہمارے دل میں سمائی ہو ہم اسی کے سامنے جھکے اور عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت رحمت ہم سب پر شامل فرمائے ہم سب پر نادل فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر الحمدللہ رب العالمین